من قيل ومن ومن يا رسول أتى ناساني فقد أبى رواه البخاري رب اشرح لي لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علما تیر دل نندا I am not first and I am not last Buddha But uh, a Buddha will come after mine, his name will be Maitreya. Isa says, I will pray the Father, he shall give the another comforter. After that I will not talk much with you, because the prince of this world comes, his name will be Muhammad. یہ بائبل اور بودھ ازم کی عبارت ہے بودھسٹرم اور بودھ دھرم بائبل میں کرسچن عیسائی ذرا ہندو بھائیوں کے پوتر گرنتھ کی طرف آپ آئیں اوم گھور نچویات ایک ملےچاچارے سمن مہامدیات شاخا سمن اجانی ہرت موہم ناشم وی تیوے یو ہندوئم کی یا ہندوتو کی دو کتابیں ویسے تو چار وید ہیں اور چاروں ویدوں میں جو پرتھم شرشا جو پوزیشن جس کو حاصل ہے وہ ہے رگ وید رگ وید یجر وید سام وید یہ چار وید اور چاروں ویدوں میں جو پہلا درجہ ہے وہ رگ وید کو حاصل ہے جیسے مسلمانوں کے یہاں چھ کتابیں سیاستہ کہلاتی ہیں حدیث کی اور ان چھ حدیثوں کی کتابوں میں اول پوزیشن بخاری شریف کو حاصل ہے ایسے ہی ہندوتو کے اندر رگ وید کو اول پوزیشن حاصل ہے یہاں مجھے یہ بتانا مقصد ہے کہ مجھے جو رہبر ملا مجھے جو گائیڈ ملا مجھے جو نبی ملا مجھے اللہ نے جو رسول دیا وہ اتنا مبارک ہے اتنا پاکیزہ ہے اتنا اعلی اور ارفا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں آل ورلڈ کے اندر دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب میں یہ میرا چیلنج ہے کہ دنیا کی تمام مذاہب میں میرے نبی اکرم کا نام کسی نہ کسی شکل میں آپ کی پیشین گوئی اور بھوشیہ واڑی ضرور ملتی ہے میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنی کتابیں پڑھنے سے فرصت نہیں وہ غیروں کا مطالعہ کیا کریں گے اور خود ہم نے اپنے نبی کی ہی تعلیمات کو نہیں سمجھا وہ غیروں وہ قوم جو اپنے نبی کی تعلیم کو خود نہ سمجھ سکے وہ غیروں میں کیا پرچار کر سکے گی ہمیں تو بحث کروا لیجئے کہ آمین بولنا چاہیے یا نہیں رف الدین کرنا چاہیے یا نہیں آئیں بس اس چیز میں ہم نے امت کو فرقے فرقے بانٹ دیا کہتے ہیں چاروں برابر عجیب معاملہ ہے قرآن نے کہا وا آتا بےحب اللہ جمی ولا تفر رکھو قرآن کہتا ہے ایک راستے پر آؤ وا تسیم بےحب اللہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو تم سب مل کر یعنی کوئی ایک راستہ ہوگا نا تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو کیا کہا تم سب مل کر لیکن یہاں ہم کہتے ہیں چاروں پر بہرحال ہم نے کوئی تنقید نہیں کرنا ہمیں تو صرف اتنا بتانا تھا کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اور آپ کے درمیان آئے تھے یعنی ایک آخری پیغمبر بن کر جو نبی خاتم النبی بن کر آپ کی بشارت کس طریقے سے غیروں نے دی ہے دوسروں نے دی ہے مسلمانوں کے جو حالات ہیں موجودہ دور میں اس سے پوری دنیا واقف ہے اور ابھی آپ نے محترمہ میمونا بہن کی زبان سے سنا ہے گرچہ بیچاری کی آواز ساتھ نہ دے سکی ورنہ بہت اچھا ٹاپک تھا بہت اچھا موضوع تھا کہ مسلمانوں کو اس دور میں عمل کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے میدان عمل میں یعنی ہماری تباہی کے ہماری بربادی کے جو جو جو ہمیں دن دیکھنا پڑ رہے ہیں گاجر مولی کی طرح ہمیں جو کاٹا جا رہا ہے اس کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چھوڑ دیا اور خود آج میں اپنے ہندو بھائیوں سے کہوں گا میں جانتا ہوں کہ ان کی تعداد کثرت سے ہے اور آئے ہوئے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اپنے ویدوں پر عمل کر لیں ہم قرآن کی بات نہیں کر رہے ہیں اپنے وید پر عمل کر لیں تو ہندو مسلم کبھی رائٹ ہو ہی نہیں سکتا ہندو مسلم کبھی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا مندر مسجد کا معاملہ کبھی سامنے آ ہی نہیں سکتا اس لیے کہ ہم نے اور ہمارے پنڈتوں نے وید کی تعلیم کو چھوڑا اور جب وید کی شکشا کو ہندو بھائیوں نے چھوڑا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کو قرآن دے کر بھیجا کہ اے نبی میں تجھے کوئی نئی دعوت دے کر نہیں بھیج رہا ہوں بلکہ تو تو وہی دعوت لے کر جا رہا ہے جو دعوت تو اس سے پہلے اور بھی انبیاء کرام لے کر گئے تھے نو ہیں موسا ہیں عیسا ہیں ابراہیم ہیں اسحاق ہیں یاقو جو لوگ یہ دعوت لے کر گئے تھے وہی دعوت اے نبی تم بھی لے کر جا رہے ہو کوئی نیا مذہب لے کر نہیں جا رہے ہو فرق اتنا ہے کہ لوگوں نے ایکشور وادیت کے اندر بہو اس پوجا کو سملت کر دیا یعنی ایک اللہ کی اپاسنا کے بجائے انہوں نے کئی کئی اللہوں اللہ کی اپاسنا معبودوں کی اپاسنا کرنی شروع کر دی اور جب اس توحید میں اس ایکیشور وادیت میں جب فرق آیا اور اللہ کی توحید کو لوگوں نے بگاڑا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتم سمودھان لاسٹ لا قانون دے کر بھیجا توحید کا جہاں تک تعلق ہے اس کو ذرا آپ سمجھیے اور دیکھیے ہندو دھرم کی ایک کتاب ہے منوسمرتی اور حوالے کا ذمہ دار میں کسی کو شک ہو تو وہ ہمارے اسٹیج پہ آ جائے کوئی گیانی ہو تو آ جائے تاکہ نکٹ آنے میں یہ ہوتا ہے کہ سمجھانے اور سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے یا تو منوا لو یا مان جاؤ اس چیز میں آسانی ہوتی ہے اور ہم تو بڑے اصولی بات کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب میں ہو تو مان جاؤ نہ ہو تو ہماری بات واپس کر دو کتاب تمہاری لکھنے والا کوئی مسلمان نہیں آپ کا ہے کتاب آپ کی پریس آپ کی لکھنے والا آپ کا چھاپنے والے آپ کاغذ آپ کا سیاہی آپ کی قلم آپ کا ساری چیزیں آپ کی لیکن افسوس یہ ہے کہ پڑھنے والا ایک غیر ہے بتانے والا ایک غیر ہے لیکن کیا کروں عبداللہ ابن سلام جب اسلام قبول کیے یہودیت سے تو ان کی قوم کو یقین نہیں آیا تھا اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آئے یہودیوں تمہاری کتابوں میں میرا نام ہے انہوں نے منع کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ اگر تمہاری کتاب میں میرا نام ہو تو کیا کرو گے کہنے لگے ہم اسلام لے آئیں گے آپ نے عبداللہ ابن سلام کو بلایا جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم رہ چکے تھے کہا عبداللہ تم تو کہتے تھے کہ میرا نام ان کی کتابوں میں تورات زبور میں ہے کہاں ہے یہ تو منع کرتے ہیں یہودی تو عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ کتاب کھولو جب یہودیوں نے تورات کھولنا شروع کر دی تو کہا کہ فلاں فلاں سفا کھولو جب کھول دیا تو کہا کہ جہاں نام تھا وہیں پر یہودیوں نے انگلی رکھ لی ہاتھ رکھ دیا تو عبداللہ ابن السلام نے کہا ہاتھ ہٹاؤ جب ہاتھ ہٹایا گیا تو کہا گیا یہ ہے محمد یہ ہے احمد یہ ہے اللہ کے نبی کا نام تو جس طریقے سے ان یہودیوں نے نبی اکرم کے نام پر انگلی رکھی ہاتھ رکھا تھا اسی طریقے سے ہم کوئی ویدوں کی تعلیم دینے نہیں آئے اور نہ ہم آپ یہ کہنے آئے کہ وید بھی آسمانی کتاب ہے بلکہ صرف یہ بتانے آئے کہ جس طریقے سے یہودیوں کی کتاب پر یہودیوں نے ہاتھ رکھ لیا نبی کو کے بارے میں نہ بتانے کے لیے اسی طریقے سے ہمارے کچھ پنڈتوں نے چھپا لیا ہے انگلی رکھ لی ہے گیتا وید اور رامائن پر اور میں ان کی انگلیوں کو ہٹانے کے لیے آیا ہوں میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ فلاں صفحے پر فلاں نمبر پہ فلاں ترسٹ پر یہاں محمد ہے یہاں محمد ہے یہاں احمد ہے یہاں بشنو یش ہے یہاں سومتی ہے یہاں عبداللہ ہے یہاں ماتا کا نام آمینہ ہے یہاں حسن حسین کا ذکر ہے یہاں کان دجال کا ذکر ہے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے یہاں موسا کا ذکر ہے یہاں جنت کا ذکر ہے یہاں جہنم کا ذکر ہے یہاں رمضان کے روزے رکھنے کا ذکر ہے یہ ساری چیزیں ویدوں کے اندر آج بھی سرکشت ہیں آج بھی محفوظ ہیں لیکن اب ہمیں نہ دکھائی دے تو اس میں قصور کتابوں کا نہیں ہمارا ہے ایکم ناست کنچن ایک ہی برہما ہے برہما برہانڈ کو بنانے والا دوسرا نہیں نیہ نانا کنچن ہرگز نہیں قطعی نہیں بالکل نہیں میں جب علی گڑھ میں یہ سنسکرت اور ہندی سے بی اے کر رہا تھا مسلم یونیورسٹی کے اندر اس وقت میرے ایک ٹیچر تھے ترپاٹھی جی اور تیواری جی دونوں سنسکرت کا کے ادھیاپک تھے ٹیچر انہوں نے بتایا کہ نیہ اور نانا یہ دونوں کا ترجمہ اردو میں انہوں نے کر کے بتایا کہ قطعی نہیں بالکل نہیں یا ہرگز نہیں آپ بھی ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں نیہ کے معنی قطعی نہیں نانا کے معنی بالکل نہیں یعنی ایکم برہما ایک ہی برہما ہے ناستے دوسرا نہیں نیہ ہرگز نہیں نانا قطعی نہیں یعنی دوسرا ہے ہی نہیں بائبل کیا کہتی ہے there is no God but God is only one without آؤٹ سیکنڈ ایک ہی ہے دی آر از نو گاڈ کوئی ہے ہی نہیں دی آر از نو گاڈ کوئی نہیں اگر ہے تو کون گاڈ از اونلی ون ایک ہی اللہ ہے ود آؤٹ سیکنڈ دوسرے کو شریک کیا ہی نہیں جا سکتا دوسرا ہے ہی نہیں دوسرے کی شرکت کے بغیر لا الہ الا اللہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو اللہ کے علاوہ کوئی پوج نہیں کہ جس کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکا جا سکے لا الہ ہرگز نہیں ہے لا الہ کوئی نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے یعنی اسلام کا یہ جملہ دو ٹکڑوں پر بٹا ہے لا الہ اور الا اللہ یہ دو جملے ذرا غور کر کے دیکھیں لا الہ الگ الا اللہ الگ جب ہم دونوں کو ملائیں گے تب مسلمان اگر کوئی آدمی لا الہ کہہ کر رک جائے تو کائنات کے رب کی قسم کافر لا الہ کہہ کر رک جائے تو کافر اور جب وہ اللہ کہتا ہے تب اسلام کے دائرے میں آتا ہے کیوں لا الہ نہیں ہے کوئی معبود لا کی معنی نہیں لا الہ نہیں ہے کوئی معبود گویا وہ اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود پھر اقرار کرتے ہوئے کیا کہتا ہے اللہ اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جب وہ اللہ پڑھتا ہے تب وہ اسلام کی کسوٹی پر اسلام کے دائرے میں اسلام کے اندر وہ داخل ہوتا ہے یہ چیز ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے ہمارے ہندو بھائیوں میں وبھاجن کر دیا ڈیوائڈ کر دیا بانٹ دیا ان کے یہاں پیدا کرنے والا ایک الگ پالنے والا ایک الگ موت دینے والا ایک الگ اور ریزلٹ اس کا کیا نکلا کہ جب سرشٹی ہوئی سنسار کی تو برہما کو پیدا کرنے کا کام سونپ دیا یعنی جتنے بھی بچے پیدا ہوں وہ تمہاری کرپا سے اچھا پیدا کرنا ان کا کام پالنا وشنو کا اور وشنو کا ارتھ ہی ہوتا ہے پالنے والا وشنو دوسرا خدا ہے معلوم یہ ہوا کہ پالنے والا ایک الگ ہے دنیا میں جتنے بھی لوگ کھا رہے پی رہے ہیں پرورش وشنو کر رہا ہے اور شیو ان کا ایک نام ہے مہادیو شیو ہی کا دوسرا نام ہے مہادیو اور مہادیو ہی کو کہتے ہیں شنکر جی اور شنکر ہی کا کی پتنی کا نام ہے پاروتی جی ذرا آپ دیکھیے کیا کہا گیا شیو جی کا مہادیو کا کام کیا ہے موت دینا اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر یہ کوئی ضروری نہیں اگر برہم وشنو پالنا چاہے تو ہو سکتا ہے شیو جی یہ کہنا چاہیں کہ بھائی ہم تو موت دیں گے تو پھر دونوں میں جھگڑا ہو سکتا ہے ایک کہے گا میں ابھی اور پالوں گا دوسرا کہے گا نہیں اس کی وقت آ گیا میں اس کو موت کے گھاٹ اتاروں گا تو اب آپ بتائیے کہ دونوں میں پھر یہ جھگڑا ہو تو کون پھر اس کا فیصلہ کرے گا اور ہمارے ہندو بھائیوں میں ایک ہی اللہ کو یا ایشور یا پرمیشور کو ڈیوائڈ کر دیا بانٹ دیا اور کہنے لگے آتما اور پرماتما ایک ہے یعنی آدمی کے اندر جو روح ہے اسی روح کو وہ اللہ تصور کرنے لگے اسی روح کو وہ پرماتما تصور کرنے لگے کہنے لگے کہ آدمی کیا کوئی بجلی کا پلک نہیں لگا ہے کہ اس کی زبان سے کوئی لفظ نکلے یہ جو بول رہا ہے منش آدمی یہی پرمیشوری شکتی ہے اور پرمیشوری جد ہے لہذا آدمی کے اندر جو آتما ہے وہی پرماتما ہے اگر ہم اسی آتما کو پرماتما مان لیں تو جانتے ہو کتنی خرابیاں لازم آ جائیں گی اسی آتما کو جب ہم پرماتما مانتے ہیں تو یہ خرابی لازم آتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو کاٹتا ہے تو جو کاٹ رہا ہے اس کے اندر بھی آتما اور جس کو کاٹا جا رہا ہے اس کے اندر بھی آتما اور آتما ہی پرماتما ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرماتما پرماتما ہی کو کاٹ رہا ہے ایک انسان دوسرے کو گولی مارتا ہے تو مارنے والا بھی آتما ہے اس کے اندر اور جس کو مارا جا رہا اس کے اندر بھی آتما ہے اس کا مطلب یہ ہوا آتما ہی پرماتما تو پرماتما پرماتما ہی کو مار رہا ہے اور اتنا ہی نہیں عورت بھی تو زندہ ہے عورت کے اندر بھی تو آتما ہے جب ہم آتما ہی کو پرماتما مان لیں تو پھر یہ مطلب لازم آئے گا کہ رات میں جب ایک آدمی اپنی بیوی سے سمبوگ ہم بستری کرتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ پرماتما پرماتما ہی سے سمبھوگ کر رہا ہے پھر ماں کے پیٹ کے اندر ایک بچہ ہے وہ روتا وہ بھی پرورش پا رہا آتما اس کے اندر بھی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آتما ہی کو ہم پرماتما مان لیں تو پرماتما جی کہاں ہے ماں کے پیٹ کے اندر بھی اور پھر روتے ہوئے وہ بچہ پیدا ہو تو اس کا مطلب پرماتما جی باہر بھی آ رہے ہیں ماں کے پیٹ سے تو نعوذ باللہ من ذالک یہ خدا یہ اللہ دوسروں کے تو ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں میرا رب ان تمام عیوب سے پاک قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم ولم ولم یکن له کفوا احد اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے قل هو اللہ احد اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے لم یلد نہ اس کا کوئی بیٹا ہے ولم یولد اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے یعنی نہ اللہ کی کوئی اولاد اور نہ اللہ کسی کی اولاد لم ولم یولد نہ اس کا کوئی بیٹا نہ وہ کسی کا بیٹا وہ کلو کفن احد اور اس کی ترام ترام شکل کوئی ہے بھی نہیں کوئی اس جیسا نہیں لئی سا کمزل ہی شہ سمی البصیر اور اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے دیکھیے چیز ہمارا اللہ بہت پوتر ہے ان تمام گندے مقامات پر وہ نہیں رہتا لیکن آپ بتائیے منوسمرتی تو کہتی ہے کہ برہما الگ وشنو الگ شیو الگ پالنا الگ موت دینا الگ پیدا کرنا الگ لیکن ہم جب رگ وید پڑھتے ہیں تو رگ وید میں ہمیں یہ تینوں ایک ہی دکھلائی دیتے ہیں جب ہم رگ وید پڑھتے ہیں تو رگ وید میں ہمیں یہ تینوں ایک ہی دکھلائی دیتے ہیں ذرا دیکھو رگ وید کی عبارت کیا وید ویاس جی نے کیا نقل کیا وید ویاس جی رگ وید لکھتے وقت لکھ رہے ہیں وید کے یہ الفاظ ہیں وید جو ہندو دھرم کی پوتر گرنتھ ہے اس کے سینٹینس اور حوالے کا ذمہ دار میں کیا کہا اہم برہماستی اہم وشنو استھی اہم شیو استی اہم پشاستی اہم اہم چندرستی اہم سوریہ سوریاستی برہما نے کہا اللہ نے کہا کیا کہا اہم برہماستی میں ہی برہما ہوں اہم وشنو استی میں ہی وشنو ہوں اہم شیو استی میں ہی شیو ہوں یعنی پالنے والا بھی میں پیدا کرنے والا بھی میں موت دینے والا بھی میں اہم سوریہ میں ہی سورج ہوں یعنی دنیا کو چمکانے والا بھی میں اہم چندر یعنی چاند رات کو نکلتا رات نکالنے والا بھی میں مطلب یہ دن کو پرکاش کرنے والا بھی اور رات ادے کرنے والا بھی میں اہم پشاستی نیکیوں کا خزانہ بھی میں دنیا کو دینے والا بھی میں یعنی ایک ہی برہما نے یہ ساری باتیں کہہ دی مسلمانوں غور کرو اس عبارت کو ذرا قرآن کریم سے ملاؤ کیا ملتی ہے یا نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ وید کی اس عبارت کو قرآن کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دو لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے یہ بات چودہ سو سال پہلے کہہ دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بتلاتے ہوئے اللہ نے خود بتلایا ہے اللہ خالق الباری باری مصبر اللہ الحسن وہی خالق ہے وہی باری ہے وہی مصور ہے تمام اچھے اچھے نام اسی اللہ کے لیے ہیں یعنی خالق باری مصبر تمام چیزوں کا مالک وہی ہے اہم برہما استی اہم وشنو استیام شیو استیام سوریہ ہم چندرستیام پوشاستی میں ہی برہما ہوں میں ہی شیو ہوں میں چندر ہوں میں سوریہ ہوں رات و دن کو نکالنے والا خزانہ دینے والا روزی روٹی دینے والا پیدا کرنے والا موت دینے والا جیون پردان کرنے والا اور مرتیو دینے والا یہ ساری چیزیں میرے قبضے قدرت میں ہے میری شکتی میں ہے میری طاقت میں لہذا مجھے ہی پوجو میری ہی اپاسنا کرو میرے ہی سامنے جھکو اوم نراکارم مستی نے آکارم مستی میں ایسا ہوں کہ میرا کوئی آکار نہیں ہے میں ایسا ہوں کہ میرا کوئی اسٹیچو نہیں ہے میں ایسا ہوں کہ میرا کوئی فوٹو نہیں ہے میں ایسا ہوں کہ میری کوئی مورتی نہیں بنا سکتا رگ رگویندر حوالے کا ذمہ دار میں کیا کہا گیا اہم نراکار مستی میں نراکار ہوں نئے آکارم مستی میرا کوئی آکار ہرگز نہیں نئے آکارم نی آکار مستی نی منی ہرگز نہیں نی آکار مستی اور میرا ہرگز کوئی آکار نہیں کوئی روپ نہیں لئی تک مسل ہی اس کے مثل اس کی طرح کوئی چیز نہیں ملائیے ذرا کمپریزن کیجئے دیکھیے آپ پتا چلتا چلا جائے گا لیکن جس طریقے سے ہمارے یہاں کچھ مسلمانوں نے ایک اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر دعوی وحدانیت ہی کیا کریں گے لیکن انہوں نے اپنے پیٹ کے بھنڈار کو بھرنے کے لیے قبروں پر چادریں چڑھانے لگے اور مجاور بن کر بیٹھ گئے ایسے ہی ہمارے پنڈتوں نے بھی مندروں پر ایک اللہ کی شکل کو مسخ کر کے سینکڑوں خداؤں کو کی بھکتی کرنے والے وہ بن گئے ذرا غور کیجئے کوئی شیوا جی کو پوج رہا ہے تو کوئی شنکر جی کو تو کوئی آپ دیکھیں گے گڑیش جی کو پوجتا ہوا نظر آئے گا اس لیے گڑیش منتر اور شیو منتر بھی ویدوں میں موجود ہے اوم اوم نما شیوائے شیوا جی کے لیے نمسکار ہے اوم نما نم نم کرتا ہوں شیوائے شیوا جی کو یعنی میں مہادیو جی کے سامنے جھک رہا ہوں اور ایک ہی جگہ نہیں بلکہ شیو جی ہی کا ایک لڑکا مہادیو ہی کا پتر شنکر ہی کے لڑکے کا نام ہے گڑیش گڑیش اور سنو یہ لڑکا شنکر کے نطفے سے پیدا نہیں ہوا بلکہ پاروتی جی کے گندے محل و کچھ پیدا ہوا ہے حوالے کا ذمہ دار میں اٹھاؤ بھاگوت مہا بھارت اور پرتی تک کا چوتھا کھنڈ پاروتی جی نہا رہی تھی ان کے بدن سے جو میلو کچیل نکل رہا تھا انہوں نے اپنے بدن کے میلو کچیل سے ایک لڑکا بنایا لڑکے کا نام رس دیا گڑیش اس کو دروازے پہ کھڑا کیا کہ میں نہا رہی ہوں اسنان کر رہی ہوں اور جب تیرے پتا اندر کوئی بھی اندر آئے تو آنے مت دینا وہ لڑکا دروازے پہ کھڑا ہے مہادیو جی اندر آتے ہیں شیوا جی اندر آتے ہیں لڑکے نے روکا کہا کیوں روکتے ہو کہا میری ماں ہیں کہا میری ماں تیری ماں کون کہا پاروتی جی میری ماں کہا پاروتی تو میری پتنی تو میرا بیٹا ہے ہی نہیں یہاں کیسے تو کہتا ہے کہ پاروتی جی میری ماں کہ آج ہی تو میری ماں نے مجھے بنایا خدا ہے لیکن دعویٰ دیکھو اے اللہ کا درجہ تو دے دیا لیکن علم غیب ہی نہیں ہے غیب دانی دیکھ رہے ہیں آپ ذرا اندازہ لگاؤ جب لڑکے نے زبردستی روکا کہ میں اندر نہیں جانے دوں گا ہندو بھائی ہو ستیہ سے بتانا اگر ایک شبد بھی غلط ہو ٹوکنے کی اجازت تمہیں میں دے رہا ہوں ایک شبد بھی غلط ہو تو روکنے کی اجازت میں تمہیں دے رہا ہوں سن لو آگے گڑے جی کے بارے میں کیا لکھا شریمد مہا بھارت کے الفاظ ہیں کہ گڑیش کے شیوا جی نے تلوار اٹھائی اور فوراً اپنے لڑکے کی گردن کو کاٹ دیا فوراً اپنے لڑکے کی گردن توڑا دیا گردن الگ پڑی اور اندر چلے جاتے ہیں پاروتی جی کو معلوم ہوا کہ میرے بیٹے کو میرے پتر کو جس کو آج ہی میں نے جنما تھا پیدا کیا تھا آج ہی میرے پتی نے مار دیا تو ضد کرنے لگی کہ دوبارہ جیون پردان کرو اب بڑے پریشان کیا کریں لہذا اپنی بیوی کی ضد میں آ کے لڑکے کے سر کو تلاش کرنے لگے یہ بھی نہیں معلوم کہ کہاں پھینکا تھا سنو مہا بھارت کہتی ہے کہ پورے جنگل میں اور پورے جو ہے جہاں جہاں ممکن تھا ساری جگہ تلاش کر لیا لیکن جب گڑے سر کہیں نہیں ملا پاروتی جی برابر ضد کرتی رہی تو ایسے موقع پر ایک ہاتھی آ رہا تھا پاروتی جی کے کہنے پر گڑے جی نے ہاتھی کا سوڑ ہی کاٹ ڈالا اور ہاتھی کا سوڑ کاٹ کے گڑے جی کے اتپن کر دیا لگا دیا اور گڑے جی کو دوبارہ زندہ ہو گئے نا یہ مہا بھارت کہہ رہی ہے اب ہمارے اوپر جیو ہتیا کا الزام مت لگانا کہ مسلمان جیو ہتیا کر رہے ہیں کیونکہ جو ہتیا کی شروعات آپ کی یہاں پر بھی ہوئی ہے اگرچہ ہاتھی ہی صحیح وہ بھی ایک جیو تھا ایک جاندار تھا اور اس کی ہتیا کس نے کی ہے وہ آپ جانے لیکن ہمارے اوپر الزام ابت لگانا کیونکہ میں نے آپ کی کتاب سے سدھ کر دیا اب ذرا آ کر دیکھ لیجیے اور اندازہ لگائیے اب گڑیش جی کو جا... اتنا ہی نہیں کہ گردن لگا کے زندہ کیا ہو بلکہ اتنا بڑا بر اتنا بڑا انعام بھی دیا کہ رگویت کی عبارت ہے او گڑیشا نما جب تک کوئی بھکت کوئی آدمی گڑیش جی کی پوجا نہ کرے تب تک اس کی کوئی بھی اپاسنا سویکار ہی نہیں ہوگی یعنی گڑیش جی کی پوجا کرنا بھی انیوار ہو گیا یہ بھی رگ وید میں ہمیں ملتا ہے یہ شکل بگڑی ہوئی ہے بعد میں لوگوں نے بہت شکلیں بگاڑی ہیں اور اسی رگ وید میں یہ بھی ملے گا کہ کم برہما ایک اللہ ایک برہما کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے یعنی یہ بھی اس کے اندر ملے گا تو ہم اپنے پنڈت بھائیوں سے یا اپنے ہندو بھائیوں سے کہیں گے ذرا اس کی اصلی شکل کو سامنے لائیے اور جو اوریجنل چیزیں ہیں ان کو آپ سامنے لائیے اصلی میں ڈالڈا کتنا ملایا گیا وہ تو ہمیں معلوم ہی ہے اور یہ چیز ہر کتاب کے اندر بائبل میں بھی زبور میں بھی انجیل کے اندر بھی تورات کے اندر بھی بہت سا ڈالٹا ملایا گیا ہے وہ خود ان کی عبارت کے پڑھنے سے پتا چل جاتا ہے ان کی عبارت سے پتا چل جاتا ہے تو ایک یہ چیز تھی اچھا اب یہ تو رہا ایک وادیت کا ثبوت اب آئیے ذرا ہم منسمرتی دیکھیں منسمرتی میں ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے کہ تینتیس کروڑ دیوتاؤں کی اپاسنا کرو یہ چیز بڑی سمجھ میں نہ آنے والی ہے کہ تینتیس کروڑ دیوتاؤں کی اپاسنا آدمی کیسے کر سکتا ہے جبکہ منو جی کا یہ وچن بھی ہے کہ ایک دیوتا ایک ہی دن میں پرسن ہوگا دوسرا نہیں اور یہ بھی ہے کہ تینتیس کروڑ دیوتاؤں کو پرسن کرنا انیوار ہے یعنی تینتیس کروڑ دیوتاؤں کو خوش کرنا بھی ضروری انیوار اور ایک دن میں ایک ہی دیوتا پرسن ہوگا دوسرا نہیں اور یہ بھی آگے لکھا ہے اور حوالے کا ذمہ دار میں ہوں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایک بھی دیوتا نہ خوش رہا اپرسن رہا تو زندگی بھر کی تپسیا بھنگ بڑا عجیب معاملہ ہے یعنی ایک بھی دیوتا پرسن رہا تو زندگی بھر کی تپسیا بھنگ تو اب منشیہ کے پاس اتنا سمے تو ہے نہیں کہ وہ تیرہ کروڑ وہ تینتیس کروڑ دن تک زندہ رہے اور اگر پہلے مر گیا تو اس کا مطلب ہر آدمی ادرمی ہو کر مرا تو پھر کیا فائدہ پھر ہم تینتیس کروڑ کو چھوڑ کر ایک ہی برہما کی پوجا کیوں نہ کریں ایک ہی کی اپاسنا کیوں نہ کریں لیکن میرے بھائیو کیا بتاؤں یہاں ہم سے بھی کہنے والے کہتے ہیں اور ہم یہیں پر آ کر مات کھا جاتے ہیں یہیں پر آ کر میں مات کھا جاتا ہوں کہ تمہارے یہاں پر بھی تو تینتیس کروڑ نہیں چھتیس کروڑ دیوتا ہیں میں نے کہا کیسے پوچھو پوچھا تو بتایا ارے تمہارے یہاں پر بھی بدائیوں شریف بریلی شریف اچھوچا شریف کچھوچا شریف پتہ نہیں کون کون سے شریف ایک ہے داتا شاہ ایک ہے رزق دینے والا تو ایک ہے اولاد دینے والا ایک ہے جو ہے بےچارا موت و زندہ شفا دینے والا یہ الگ الگ بٹوارے ہو گئے کیا بتاؤں میں کہاں کہاں کس کس کو سمجھاؤں ذرا غور کرو کوئی مدینہ جانے ہی نہیں دیتے کسی کو مدینہ تک پہنچنے ہی نہیں دیتے کسی کو کوئی بیچارہ یہاں سے چلا بھی جائے بریلی کسی طریقے سے پہنچ جائے تو وہاں جا کر کہتے ہیں کہ ارے بھائی کہاں جا رہے ہو کا مدینہ ارے بھائی وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے یہاں آن ہے بان ہے شان ہے ساری چیزیں ہیں اور یہاں تو بڑا مبارک مبارک جگہ سات مرتبہ احمد رضا خان صاحب کے مزار کے چکر لگا لو حج اکبر کا سامان ملے گا یہ فضیلت بتا اور بےچارا رک لیا بیچارہ کسی بھی طریقے سے بچ کر اگر پہنچ کر نکل بھی آیا اور دارون دیون تک آ گیا تو مت پوچھو کہ وہاں سے بھی مدینہ نہیں جانے دیتے کیا ارے دیون کتنے فضائل و مراکب بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے یہاں تو ایک ایسا کنواں ہے کہ جس کی سوت آب زمزم سے ملی ہوئی ہے کیا کروں میرے دوست اور بزرگ کو اتنے فضائل و مراقب بیان کر دیتے ہیں اور ہم نے سن لو اور اگر اس بات پر کوئی آدمی مجھے مجرم کہتا ہے تو کہے ہاں مجھے اپنے جرم کا اعتراف ہے لیکن ندامت نہیں شرمندگی نہیں ہے جاؤ ہم مجرم ہیں اگر اس بات پر کوئی مجرم کہنا چاہے ہم نے اگر دل میں بتایا ہے تو صرف مدینے والے کو بتایا ہے ہم نے اگر دل سے لگایا ہے تو امام کائنات کو لگایا ہے نہ ہم نے بریلی والے کے اسلام کو اسلام جانا نہ ہم نے دیوبند کو مدینہ سے بڑا مقام دیا ہے اور نہ ہماری نظروں میں ان شہروں کی کوئی وقت اور عزت اور اہمیت ہے اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام دیا اور ہمیں اگر محبت ہے تو یا تو مدینہ سے یا مکہ سے اس لیے کہ ہمیں جو ملا ہے وہ مکے والا ملا ہے یا مدینے والا ملا ہے ہم گن گائیں گے تو اس کے گیت گائیں گے تو اس کے گیت گائیں گے تو اس کے بات مانیں گے تو اس کی اور پیروی کریں گے تو اس کی ہمیں دل کو دکھلاؤ تو صحیح ویسا کوئی لاؤ تو صحیح پھر ہم سے کہتے ہو بعد میں نبی تک پہنچو گے پہلے ہمارے بزرگوں کی مانو پہلے ہمیں اس جیسا کوئی دکھلائے تو صحیح کائنات کی رب کی قسم تیرا پیر جب زمین پہ چلتا ہے زمین پناہ مانگتی ہے اور میرا پیر جب زمین پہ چلتا ہے تو اللہ اس زمین کے ٹکڑے کی قسم کھاتا ہے تیرا پیر جب کمبل کاندھے پہ رکھتا ہے دوسروں کو ڈر ہوتا ہے کہ میرا کمبل نہ مانگ لے یہ تیرے پیر کی حال ہے میرا پیر وہ ہے کہ اپنا کمبل جب کاندھے پہ رکھتا ہے تو عرش والا اس کے کمبل کو مبارک سمجھ کر کہتا ہے یا متصر اے کمبل اوڑھنے والے ذرا دکھلاؤ تو صحیح ہمیں اس جیسا کوئی لاؤ تو صحیح اگر اس جیسا مل جائے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو دو چار آدمی آئے دیکھ کے چلے گئے کا پیدا ہوا تھا آمینا کے بدن سے جب امام کائنات نے جنم لیا تھا تو جن عورتوں نے امام کائنات کو دیکھا تو دیکھ کر چیز پڑی کہ آمینا نے جو بیٹا جنا ہے کائنات کے رب کی قسم دنیا کی کوئی عورت ایسا بیٹا جن ہی نہیں سکتی ہمیں وہ جیسا لاؤ تو صحیح دکھلاؤ تو صحیح ہم ماننے کے لیے تیار ہیں تو میں کیا بتاؤں کس کس کو سمجھاؤں میرے دوستوں میرے بزرگوں یہی ہم سے ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں کہ تم اپنے دیوتاؤں کو تو پہلے منع کرو لوگ مانتے ہیں ایک دفعہ اجمیر کیا چلا گیا دیکھنے کے لیے تقریری پروگرام تھا لوگوں نے کہا مولی صاحب بڑی مقدس جگہ ہے ہم نے کہا مقدس نہیں ہے بڑی مشہور جگہ ہے چلو دیکھ لیں تو بیرل پہنچا اب تو پتہ نہیں لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا اجمیر شریف ورنہ ہم نے سب سے زیادہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں کو دیکھا تو وہیں دیکھا اب پتا نہیں اس کو شرافت کا درجہ کیسے دے دیا بہرحال اللہ وہ بول کا عقیدہ وہ جانے لیکن جب میں پہنچا دیکھا وہاں گیا تو ایک آدمی کہنے لگا بال دکھلایا اتنا لمبا بال تھا تو میں نے کہا کیا ہے کا مو مبارک میں نے کہا کس کا اللہ کے نبی کا ہم نے کہا بھائی درمڈے تیرے پاس کہاں سے آ گیا نماز پانچوں ٹائم میں سے ایک ٹائم کی نہ پڑے داڑھی تیری نہیں مجھے تیری نہیں نماز تو نہیں پڑھتا ہے اور تیرے پاس یہ کہاں سے چلایا کہنے لگا ارے چودہ سو سال سے بڑا محفوظ تھا ہم نے کہا تیرے باپ دادا رکھتے چلے آ رہے تھے کیا کہنے لگا تم ہمیں پانچ روپے دے رہے ہو یا نہیں میں نے کہا کس بات کی کہ یہ مبارک چیز دکھلائی ہم نے کہا اس سے تبرک نہیں ملا ہم اسے لوگ بولا کہ اب یہ تو نہیں ہوں چوبیس نمبر ہی میں نے کہا چوبیس نہیں چار سو بیس نمبر ہی ہوں لیکن بتلا تو صحیح کی بات کیا ہے پانچ روپے کیوں لے رہے ہو کہا اس لیے کہ اللہ کے نبی کا بال دکھلایا اس نے پیچھے سے میرا گریبان پکڑا کھینچا کہ پانچ روپے دو میں نے کہا کہ ایک کسوٹی پر میں پرکھوں گا اگر یہ اللہ کے نبی کا بال ہوگا ہمارے پاس کسوٹی ہے کہا کیا کسوٹی میں نے کہا ماچس کی تیلی سے جلا کر اس کو جلاؤں گا اگر جل گیا تو اللہ کے نبی کا بال نہیں اور نہ جلا تو اللہ کے نبی کا بال ہوگا پانچ نہیں پانچ سو دیں گے کہا کہ یہ کیا آپ کی کسوٹی ہے میں نے کہا کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ ابراہیم کے بال کو نہ جلا سکی وہ رونگٹا نہ جلا سکی اور وہ بال آگ پھول بن گئی کیا میرے نبی کا بال اتنا گیا گزرا ہے کہ یہ آگ پھول نہ بنے ابراہیم سے کم مقام تھا میرے نبی کا جب ابراہیم کے بال کو آگ نہیں جلا سکی تو میرے بال اللہ کے نبی کے بال کو کیسے جلائے گی ہم نے کہا چودہ سو سال سے جب کچھ نہیں بگڑا اس بال کا آندھی آئی طوفان آئے میدان کربلا ہوئی جنگیں سب کچھ ہوئی لیکن اس بال برابر چلا آ رہا ہے وہ بھی عرب والوں کے پاس نہیں تیرے پاس وہ بھی ہندوستان کے اندر تو جب اس بال کا کچھ نہیں بگڑا چودہ سو سال سے چلا آ رہا ہے تو آج کیا بگڑ جائے گا کہنے لگا کہ یہ چوبیس نمبر بھاگ جا میرے دھندے پہ لات نہ مار میرے دوست میرے عزیزوں اور میرے دوستوں میرے بزرگوں غور کیجیے کہ آج عوام کو لوٹنا لوٹنے کا کس طریقے سے طریقہ بتایا گیا ابھی میں دھلیا گیا آٹھ نومبر نو نومبر کو جلتا تھا آٹھ نو نومبر نو نومبر کو پہنچا تقریر کرنے کے بعد پھر دوسرے دن ہماری تقریر کچھ دیوندی بھائیوں نے کرائی کہا کہ مولوی صاحب آپ کر دیجیے اور اتفاق سے اس وقت دیوندی اور الویز دونوں ایک ہو گئے وہاں اس لیے کہ وہاں کچھ لوگوں نے بڑی بری گالیاں دی اور مجھ سے تو پوچھو نہیں اس نے کیا کہا کیونکہ کئی دنوں کے بعد دو مہینے کے بعد دوبارہ گیا تھا تو دو مہینے پہلے میں تقریر کر کے آیا تھا تو بس میرے ہی پیچھے ایسے پڑا ہے پتہ نہیں وہاں کوئی مجھے مصطفیٰ صاحب ہے کوئی کہا یہ جرجسوا جگدشوا ابلسوا پتا نہیں کیا کیا اس نے ایک سانس میں گالی دی میں نے کہا اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے قرآن کے الفاظ ہے کہ کسی کو برے القاب سے مت پکارو تم نے پہلی مرتبہ قرآن کی مخالفت کی اگر سمجھانے کی بات ہے تو تم اپنا عقیدہ بیان کرو ہم اپنا عقیدہ بیان کریں تو اپنے دلائل بیان کرو ہم اپنے دلائل بیان کریں لیکن بہاوڑا اور یہ سب چلانے کی ضرورت کیا ہے تم اپنے عقیدے دلائل کے ساتھ بیان کرو ہم اپنے اپنے عقائد دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو بےچارا وہ آیا اور کچھ شریف کی ایک انگوٹھی تھی ان کی بزرگ کی دعا تھی اس کو تیس تیس روپئے میں بیچ کر گیا میں نے کہا باقی لوگوں نے بتایا ارے بہت بکی کم سے کم تین چار ہزار انگوٹھیاں اسی وقت بک گئی اور ایک انگوٹھی کی قیمت تین تین سو روپئے اور کسی کی تیس روپئے ایسے اس نے بیچنا شروع کر دیا اور اس کے بعد کہا کہ جو بھی آدمی اس کو پہن لے گا اس وہ مقدمہ جیت جائے گا اے اور اس کے اوپر کوئی وبال نہیں آئے گا کوئی لڑائی نہیں جو ہے تمام مسائب اس کے حل ہو جائیں گے کہا مولی صاحب آپ کو اسی پر بولنا ہے مجھ سے کہا میں نے بڑے اچھے انداز سے میں نے کہہ دیا اللہ کا شکر ہے کہ جو آدمی تین سو روپیہ تیس روپئے کی انگوٹھی پہن لے بزرگ ساتھ کی دعا ہے اب چاہے وہ اس کو پہن کر کھڑے ہو کے پیشاب کرے چاہے وہ پائخانے میں لے جائے چاہے فلم ہالوں میں لے جائے چاہے جو کرے یہ انگوٹھی اتنی با اثر ہے کہ کسی کا اثر پڑے گا ہی نہیں اس پر ہمیشہ اس کی دعا قبول ہوگی اس کے بعد میں نے کہا مسلمانوں یہ تو رہی تمہاری انگوٹھی جو تمہیں دے کر لوگ چلے گئے یہ تو تین سو روپئے تیس تیس روپئے کی انگوٹھی تھی آؤ آج میں تمہیں ایک اور تعویذ دے رہا ہوں میں نے کہا لوگوں میرا تعویذ وداؤٹ روپیز بنا کسی پیسے کے ہے فری میں ہے یہ تعویذ میں دے رہا ہوں اور سن لو تعویذ وہ بھی نہیں کہ جو گلے میں لٹکایا جائے میں وہ تعبیر تمہیں نہیں دیتا ہوں جو گلے میں لٹکایا جائے ہاں اگر تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی خواب تمہیں برے برے دکھلائی دیتے ہیں تو آؤ تمہیں میں تعبیر دے رہا ہوں لیکن پکی پکائی کھچڑی نہیں دیتا ہوں کہ بس لڑکا لو ناپاک رہو کھڑے ہو کے پیشاب کرو کچھ بھی کرو ہماری کھچڑی ایسی ہے جو پکانا پڑے گی محنت کرنا پڑے گی سن لو میرا تعبیر اور لے کر جاؤ میں نے کہا سن لو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم عشا کی نماز پڑھ کے سونے کے لیے بستر پہ جاؤ تو تم اپنے بستر کو تین مرتبہ جھاڑ لو وزو بنا کر لیٹنے جاؤ اور سونے سے پہلے تم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ آئے ترکرسی ایک مرتبہ سورہ بقرہ کا پہلا رکو اور ایک ایک مرتبہ چار رکل پڑھ لو اس کے بعد میں اللہ محمد اس میں کام ہو تو وہیا یہ دعائیں پڑھ کر تم ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم کے اوپر پھیر لو پورے جسم کے اوپر پھیر لو اور اس کے بعد میں داہنی کروڑ سے تم سو جاؤ امام کائنات نے فرمایا کون ان کے تاجدار نے فرمایا فاطمہ کے باپ نے فرمایا حسن حسین کے نانا نے فرمایا فرمایا کہ جب یہ تعویذ تم پہن لو گے جب یہ دعائیں پڑھ کے تم سو جاؤ گے تو ستر ہزار فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر پہ بھیج دے گا اس رات میں مرو گے تو شہادت کی موت پاؤ گے اس رات میں مرو گے تو بنا حساب و کتاب تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے میں نے کہا مسلمان ہوں ایمانداری سے مجھے گالی دینا نہیں آتی اور اگر میں بھی ان کے الفاظ انہیں جیسے کہوں تو ہم میں اس میں فرق کیا رہ جائے گا میں نے اپنا تعریف تمہیں دے دی اور اس کی کوئی قیمت تم سے نہیں مانگتا اب تم قیمت والا تعویذ پسند ہو تو جاؤ اس کو پہن لو اور اگر اللہ کے نبی کا دیا ہوا یہ تعویذ تمہیں پسند ہو تو اس کو یاد کر لو کائنات کے رب کی قسم سنو اللہ گواہ ہے کہ چار آدمی اسی وقت میرے مسلک میں قبول قبول کر لیتے ہیں اور جماعت اہل حدیث کے شیدائی بن جاتے ہیں اس کر انہوں نے اہل حدیثیت کو قبول کیا کہا میرے عالم لوٹنے والے ہیں آپ نے مجھے پہلی بار بتایا اور ایسی باتیں کوئی بتاتا ہی نہیں اللہ رسول کی باتیں کوئی نہیں بتاتا آؤ مسلمانوں ہم ان کے بارے میں دعائیں کریں کہ اللہ ان کو اپنے مسلک پر مسلک پر قرآن و حدیث پر ہمیں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما ان کے دلوں پر اور زیادہ مضبوط ایمان ان کے دلوں میں پیدا فرما دے مسلمانوں ذرا اندازہ تو لگاؤ اور ہائے آج ہماری قوم کو کیسے لوٹا جا رہا ہے ایسے ہی بالکل ویسے ہی ہمارے پنڈتوں نے بھی کر لیا وہ بھی بیچارے ہر طرح کا بتانے کے لیے سڑکوں پہ آپ کو بیٹھے ملیں گے ہست کا بتانے کے لیے سڑکوں پہ بیٹھے ملیں گے یہ لکی فلاں جگہ جا رہی ہے اسی سال تک زندہ رہو گے کتنی بیویاں کرو گے کتنے بچے ہوں گے اتنی دن امیری ہوگی حالانکہ وہ بیچارا اپنی ہتھ کا خود نہیں دیکھ پاتا اسی لیے تو سڑکوں پہ بیٹھا ہوا ہے اسی لیے تو بیچارہ سڑکوں پہ در در کی ٹھوکنے کھا رہا ہے اس کو خود اپنی ہتھ ریکھا پر اعتبار نہیں دوسرے کے اوپر دوسرے کو اعتبار کرا رہا ہے ذرا غور کرو ان تمام چیزوں کی بنیاد ویدوں کے اندر نہیں ہے مروسمتی میں نہیں ہے پرانوں میں نہیں ہے کسی کتاب کے اندر نہیں ہے لیکن ہائے افسوس ہائے ہماری تباہی و بربادی وہی اثر ہمارے ہمارے مسلمانوں کے اوپر بھی چلا رہا ہے وہی اثر بالکل آتے ہوئے دکھلائی دے رہا میں کیا کروں مسلمانوں کاش تم نے اپنے اندر ایمان و عمل پیدا کر لیا آقا کی تعلیمات کو تم نے اپنا لیا تو تم اپنے عمل سے دور کر سکتے ہو میں سمجھ گیا ہوں میں نے بہت سی جگہ تقریریں کی ہیں سمجھ گیا ہوں کہ یہ قوم تقریروں سے باز آنے والی نہیں ہے کیونکہ گالی بھی دیتی گلوج بھی دیتی ہے برا بھی لگتا ہے بنارس کے حالات بھی آپ کو معلوم ہے کیا وہ پتھرا ہو رہا ہے سلفیا پہ ہو رہا ہے کیا یہ قوم اب لڑائی جھگڑے پر اتر آئی ہے سن لو آپ کو اپنے ایمان و عمل ہی قوم کو سمجھایا جا سکتا ہے اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ اپنے عمل کے اندر آگے نکلو کائنات کے رب کی قسم مجھے امید ہے مجھے امید ہے کہ جب تمہارے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہوگا دوسرے ہاتھ میں آمینا کے لال کا فرمان ہوگا کائنات کے رب کی قسم ایک دن یہ جھکیں گے ساری دنیا جھکے گی اس لیے کہ تمہارے پاس قرآن ہے تمہارے پاس آمینا لال کا فرمان ہے تیسری کوئی چیز تم مانتے ہی نہیں جانتے ہی نہیں اس لیے لال کا فرمان والے کا کلام تم پکڑ لو ابو جہل کو بھی اعتراف ہو گیا کہ محمد سے بڑا سچ بولنے والا کوئی نہیں ابو لہب کو بھی اعتراف تھا یہاں تک کہ بڑے بڑے لوگ جو گنڈے لپنگے چور عمر فاروق جیسا آدمی جو ہے ارے باقی آدمی ہاتھ پرست ہو جاتا ہے اتنا بڑا بہادر آدمی نبی کی تعلیم کے آگے جھک جاتا ہے ایک دن ساری دنیا جھکے گی ایک دن یہ لوگ بھی جھکیں گے بڑے بڑے گنڈے جھکیں گے اس لیے کہ جب تم بازاروں میں جاؤ گے تم جب باہر نکلو گے تم بازو تبلیغ کے لیے جاؤ گے تو دنیا دیکھ کر یہ کہے گی کہ ان سے نہ ٹکراؤ ان سے نہ بولو یہ وہ قوم جا رہی ہے جس کے ایک ہاتھ میں عرش والے کا کلام ہے تو دوسرے ہاتھ میں مدینے والے کا فرمان ہے ہمارے پاس ہاتھ بھی دو ہمارے پاس چیزیں بھی دو ہمارے پاس ہاتھ بھی دو ایک ہاتھ میں رب کا کلام ہے دوسرے ہاتھ میں مدینے والے کا فرمان ہے اور جس کو یہ دونوں چیزیں مل گئی اس کو تیسری چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے پاس دل بھی ہے ہمارے پاس دماغ بھی ہے اور جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں دل اور دماغ اس کو تیسری چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو تیسری چیز کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہے ہمیں اللہ نے قرآن بھی دے دیا ہمیں اللہ نے حدیث بھی دے دی نبی کا فرمان بھی دے دیا اب اس کے ہوتے ہوئے بتاؤ تو صحیح ہم کس چیز کے محتاج ہمیں کس چیز نے ہمیں روک دیا ہے کہ مسلمانوں ہم عمل نہ کریں آؤ آؤ کائنات کے امام نے ساری چیزوں کو حل کر دیا ساری چیزوں کو بتا دیا آؤ ذرا سمجھ کر تو دیکھو بخاری کی طرف آؤ مسلم کی طرف آؤ ابو داؤد کی طرف آؤ اور آؤ مسلمان ہوں اگر تمہیں شک و شبہ ہو رہا ہے میں آج تلقین کرنے نہیں آیا ایٹم بم برسانے نہیں آیا کسی کو برا بھلا کہنے نہیں آیا اگر میری باتوں پر تمہیں اعتبار نہیں تو آؤ آج ایک بات سن لو اور آؤ ایسی بات بتا رہا ہوں جو شاید تمہیں آج سے پہلے تمہارے مولویوں نے نہ بتائی ہو سن لو آج میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں کہ تم اپنے مسلک پر رہو ہم اپنے مسلک پر رہیں آپ اپنے مذہبی کتاب بخاری شریف سب پوری دنیا کا اتفاق ہے بخاری پر اور جب تک کوئی آدمی بخاری کی آخری حدیث نہ پڑھ لے اس کے سر پہ پگڑی نہیں باندھی جاتی چاہے وہ دار العلوم دیوبند ہو یا ندوا ہو یا کوئی بھی ہو یعنی دنیا کے میں جتنے بھی مدرسے ہیں جب تک اس میں بخاری نہ پڑھا دی جائے دستار بندی نہیں ہوتی ڈگری نہیں ملتی سند نہیں ملتی میں یہ نہیں کہتا ہوں میری کتاب لاؤ میں یہ نہیں کہتا ہوں میری بخاری لاؤ بخاری شریف لاؤ دار العلوم دیوبند سے لاؤ اشرفیہ سے لاؤ دنیا میں جتنے مدرسے کسی مدرسے سے لے لو دیوبند کی چھپی ہوئی لے لو لاؤ اور سن لو اب تو اردو میں بھی اس کا ترجمہ آنے لگا ہے اپنے چھاپے کھانے سے لے لو اپنے پریس سے لے لو اور اس کے بعد میں اس کو پڑھنا شروع کر دو صرف اس نظریے سے پڑھنا شروع کرو کہ امام کائنات نے کیا کہا فاطمہ کے باپ نے کیا کہا حسن حسین کے نانا نے کیا کہا کیسے نمازیں پڑھی کائنات کے رب کی قسم میری بات نہ مانو اپنے مولوی کی بات نہ مانو مجھے گولی مارو اپنے مولویوں کو گولی مارو اہل حدیثوں کو الگ ہٹاؤ دیوبندیوں کو الگ ہٹاؤ بریلویوں کو الگ ہٹاؤ کسی کی بات نہ مانو صرف اپنے گھر پہ لے آؤ خود مطالعہ کرو اکیلے پڑھو اپنے آپ پڑھو اور جاؤ یہ میرا چیلنج ہے کہ انشاءاللہ بخاری شریف تمہاری کتاب تمہاری ہوگی پریس تمہاری ہوگی چھاپا کھانا تمہارا ہوگا اور جب پڑھنا شروع کر دو گے شروع سے آخر تک پڑھ ڈالو کائنات کی قدم سیدھا راستہ کیا ہے سرات مستقیم کیا ہے نبی کا راستہ کیا ہے وہ تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا اس سے تم خود آگاہ ہو جاؤ گے نماز کیسی پڑھنی چاہیے تمہیں خود پتا چل جائے گا میں میری نہ مانو اپنے عالم کی نہ مانو اور بخاری پڑھنے کے بعد پھر نماز مسجد میں جاؤ اور مسجد میں دو رکعت نماز پڑھو پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ اے بار علاج جو صحیح راستہ ہو اس راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق دے مجھے اللہ کی ذات سے توقع ہے مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے انشاءاللہ اللہ اللہ تمہاری دعا رائے گا نہ کرے گا اللہ تمہاری دعا برباد نہ کرے گا تمہیں صحیح راستہ کیا ہوگا خود ہی مل جائے گا صحیح آپ تک کیا ہوگا تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا بتاؤ مومنو ہم نے کون سی گالی دی بتاؤ مسلمانوں ہم نے کون سا برا کہا ہم نے یہی تو کہا نہ میری مانو نہ اپنے عالموں کی خود پڑھنا شروع کر دو اردو سمجھتے ہو ترجمہ پڑھنا شروع کر دو اب تمہیں یہ بہکایا جائے گا کہ ہم سمجھدار نہیں ہیں لہذا کسی سے سمجھے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا ارے دین کو اللہ نے کام میں آسان کر دیا اور تمہارے ہمارے مولوی کہیں کی مشکل ہے سمجھا نہیں جا سکتا سمجھانے والا چاہیے ظاہر بات ہے سمجھانے والا تمہارا سمجھانے والا تمہارے جیسے سمجھائے گا ہمارا سمجھانے والا ہمارے جیسا سمجھائے گا پھر ہم بات کس کی مانیں بات کس کی بات پر عمل کریں اس لیے خود پڑھو خود فیصلہ کرو کائنات کے رب کی قدم صحیح راستہ تمہیں مل جائے گا بات بہت آگے نکل گئی یہ ایک چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی توحید کے بعد اب رسالت کا نمبر آتا ہے اللہ کے نبی کی رسالت کا ثبوت ویدوں میں بھی ہے اور اب ذرا ہم آپ کو جین دھرم کی طرف لے جائیں جین دھرم کی ایک پوتر گرنتھ کتاب شاست شاستر کو آپ پڑھیں گے تو شاستر کے اوپر لکھا ہے شاستر میں پرشن نمبر تین سو چھیاسٹھ پہ یہ عبارت آپ کو ملے گی کہ ہائے میرے بھکت اگر تو پرمیشور کی بھکتی نہیں کر سکتا ہے تو نہ کر اگر تو تکچھا پراپت نہیں کر سکتا ہے تو نہ کر تجھے چنتا کس چیز کی ہے تیرے لیے ارہن کافی ہے تیرے لیے ارہن کافی ہے ارہن کا ارتھ ہوتا ہے پکش داتا ارہن کا مانا ہوتا ہے شفاعت کرنے والا حمایت کرنے والا اور اللہ کے نبی کا ایک نام شفیع المز بھی ہے آپ کے آپ کے بہت سے ناموں میں ایک نام شفیع المز بھی ہے یعنی شفاعت کرنے والا حمایت کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمایت کریں گے بتائیں گے شفار سفارش کرائیں گے اپنا سر زمین پہ ٹیک لیں گے اللہ تعالیٰ کہ گیرفا یا محمد توتا اے محمد تم مانگو تم جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا راس گیا محمد توتا اے نبی اپنا سر اٹھاؤ مانگو جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں گے اور اللہ سے مانگیں گے اپنی امت کی سفارش کریں گے اللہ آپ کی سفارش سفارش اپنی امت کے حق میں قبول فرمائے گا اجازت دے گا اور آپ ان کو بخشوائیں گے جنت میں لے جائیں گے غور کرو مسلمانوں شفاعت کرنے والا ارہن ارہن حمایت کرنے والا شفاعت کرنے والا شفیع المزنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ اللہ کے نبی جب شفیع المزنبین ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ ہی ارہن ہوئے لہذا سکھوں کی جینیوں کی کتاب میں ارہن کا ثبوت ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے اب آؤ ذرا سکھوں کی کتاب میں گرو گرنتھ سکھوں کی کتاب اٹھاؤ گرو گرنتھ اور گرو گرنتھ کو کھولو تو گرو گرنتھ میں بھی لکھا ہے دہٹا نور محمدی دہٹا نبی رسول دہٹا نور محمدی دہٹا نبی رسول نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول یعنی یہ عبارت گرو گرنتھ میں موجود ہے ایک مرتبہ میں سکھوں کی لائبریری میں وہی گرو گرودوارا تھا وہاں گیا تو اسی پہ میں تقریر کرنے لگا سرو سمیلن تھا تو نیچے والی کتاب وہ نہیں نکال رہا تھا میں نے کہا نیچے والی کتاب نکالی گرو جی اس میں لکھا ہے کہنے لگا کہ نیچے والی کتاب تو ہمارے وہ گولڈن ٹیمپل میں جو رہتے ہیں پنجاب میں وہ نکالیں گے ہم اتنے بڑے نہیں ہیں وہی اس کو نکالتے ہیں میں نے کہا کیوں یہ کتاب کیا انہیں کے لیے ہے آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے کہنے لگا کہ ہم نہیں نکال سکتے میں نے کہا سکھوں سے میں نے کہا سنو اس کتاب کے اندر دہٹا نور محمدی لکھا ہے صفحہ چار سو پچاسی پر لکھا ہے میں بھاگا نہیں جا رہا ہوں دہلی میں ریاض العلوم میں موجود ہوں جاؤ جب چاہو تب مجھے بلا لینا اور اگر دکھلا سکو تو ابھی لاؤ کتاب نکالو میں دکھلانے کے لیے تیار سارے سکھ بگڑ گئے اس کے اوپر کہ دکھلاتے کیوں نہیں جب اگر نہیں لکھا تو آپ دکھلائیے کہا کہ اس کو میں نہیں کھولوں گا بہرحال اس نے کھولنے نہیں دیا کیونکہ اس کو معلوم تھا میں نے پھر اپنی تقریر میں اپنی اسپیچ میں یہاں تک کہا کہ یہ آدمی یہ آدمی گرو گرنتھ نامی کتاب نہیں نکال رہا ہے سنو اس کے صفحہ نمبر چار سو پچاسی پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے نور محمدی نبی رسول اور صفحہ نمبر چھیاسی آپ کھول کر دیکھیں تو گرو نانک کا ایک کرتا بنا ہوا ہے اور گرو نانک کے کرتے پر سینے پر اللہ القیوم لکھا ہے اور داہنی آستین پر لا الہ الا اللہ لکھا ہے بائیں آستین پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے یقین نہ ہے گرو گرنتھ نکالو ابھی ہم گرو نانک کے کرتے کی تصویر بھی ہم تمہیں دکھلاتے ہیں دیکھو سفا نمبر چار سو چھیاسی پر فور ہنڈریڈ ایٹی سکس پر اگر نہ دکھلاؤں تو گردن کاٹ دینا میری گردن اڑانے کے اڑا دو میری مقدمہ دائر کرو کیس کرو جو چاہو سزا دو اگر نہ دکھلا سکوں میں کہنے لگے مولانا ابھی آپ چلے جائیے جب میرے گرو جی آ جائیں گے تو میں آپ کو بلوا لوں گا میں ایک روپیہ بھی ان کو دے آیا ایک روپیہ دے آیا کہ لفافہ لے کے خرید لینا ایڈریس بھی دے آیا کہ اگر آ جائیں گرو جی اور یہ عبارت نہ ملے تو ایڈریس پر پتا لکھ کر میں نے کہا کہ مجھے اس پتے پر بلا لینا میں حاضر ہو جاؤں گا میرا ایک روپیہ بھی چلا گیا لیکن ابھی تک جواب بھی نہیں آیا ذرا آپ اندازہ لگاؤ میرے دوست اور بزرگوں آج یہ ساری چیزیں ہو رہی صرف اس بنا پر کہ حقیقت عوام کے سامنے آشکارا نہ ہو جائے عوام کے سامنے حقیقت کھل کے نہ جائے یہ ساری چیزیں آج بتا آج موجود ہیں لیکن کوئی بتانے والا نہیں مسلمانوں تم اپنے اوپر بھی اپنے اسلام کا مطالعہ بھی کرو غیروں کو بھی بتاؤ غیروں کا مطالعہ بھی کرنا آج کے دور میں تمہارے لیے سب سے بڑا ہتھیار بن گیا ہے جب تک تمہیں دوسروں کی کتابوں کو پڑھنے کا شوق نہیں ہوگا ان کو سمجھاؤ گے کیا ان کو بتاؤ گے کیا آج اس ہندوستان میں ساٹھ کروڑ ہمارے ہندو بھائی ایسے ہیں ہیں کہ جن کی کتابوں میں حوض کوثر کا ذکر جن کی کتابوں میں مقام محمود کا ذکر جن کی کتابوں میں کانے ذکر کانے دجال کو ختم کرنے والے عیسا مسیح کا ذکر ہے جن کے کتابوں میں کا ذکر جن کی کتابوں میں ذر کرن کا ذکر جن کی کتابوں میں باب الریان جس میں روز دار داخل ہوں گے جنت کے دروازے میں اس کا ذکر جن کے ساتھ جنت کے ساتھ دروازے اور جنت کے اور دروازے اور جہنم کے ساتھ دروازوں کا ذکر لمبائی چوڑا کا ذکر جنت کی نعمت اور نہروں کا ذکر بھی موجود ہے اور میں ساری چیزیں پڑھ چکا ہوں اس لیے میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو اسلام نے بتایا وہ چیزیں آج بھی ویدوں میں سرکشت ہیں لیکن ہائے کوئی بتانے والا نہ ملا ہائے کوئی سمجھانے والا نہ ملا یہاں تک کہ خانے کعبہ کا ذکر بھی ہے اللہ کے نبی مکہ میں پیدا ہوں گے اس کا ذکر بھی ہے مدینہ ہجرت کر کے جائیں گے اس کا ذکر بھی ہے یہاں تک کہ ایک جگہ تو یہاں تک آ گیا گہرت نویتم کورم وہ کل کی جب اس دھرتی پر آئے گا انتم مہارشی جب اس دھرتی پر آئے گا تو اس کے پاس سو دینار ہوں گے سن لو اچھی طریقے سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس دس مالائیں ہوں گی سو دینار ہوں گے سو دینار ہوں گے دس مالائیں سو دینار تین سو گھوڑے ہوں گے اور یہ ساری چیز آپ دیکھ لیجئے اشارہ کر رہی ہے دس مالاؤں سے مراد دس مالاؤں سے مراد وہ اشرے مبشرہ دس صحابہ ہیں چونکہ مالا گلے میں ڈالی جاتی ہے قیمتی چیز ہوتی ہے دس صحابہ کو آپ گلے سے لگائے تھے یعنی جن کو جنت میں قیمتی چیز آپ نے دی ہے جنت میں جانے کی بشارت دی ہے دس مال آئے ہوں گی یعنی اشر مبشرہ دس صحابہ کی طرف اشارہ کر دیا سو دینار اس کو دیے جائیں گے اور تین سو گھوڑے سو دینار آہ سو دینار سے مراد اصحاب صفہ ہیں جو چبوترے پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے ان کی تعلیم ان کی تعداد ایک سو پندرہ سولہ سو دینار سے مراد وہ اصحاب صفا اور تین سو گھوڑے اور دس ہزار گائے اس کے پاس ہوں گی دس مالاؤں سے مراد دشرے مبشرہ سو دینار سے مراد صفا تین سو گھوڑے اس کو دیے جائیں گے مراد ہے جنگ بدر میں لڑنے والے تین سو تیرہ صاحب کرام جو گھوڑوں پر بیٹھ کر تلوار تیروں سے جنگ لڑ رہے تھے تین سو تیرہ گھوڑ سوار مراد ہے تین سو گھوڑے دیے جائیں گے یعنی وہ قوم تین سو گھوڑے رکھے گی مطلب یہ ہے کہ وہ میدان جنگ میں تین سو تیرہ مراد ہیں دس ہزار گائے اس کو ملیں گی دس ہزار گائےوں سے مراد فتح مکہ کے موقع پر وہ لشکر جس پر اللہ کے نبی فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ان سے خطاب کیا تھا آپ نے تمام مجرموں کو معاف کیا تھا اس موقع پر آپ کی کی کی تعداد تعداد تعداد مسلمانوں صحابہ تقریباً دس ہزار تھی دس ہزار مراد ہے یہ چیز تمہارے ویدوں میں موجود ہے اور یجرویز میں موجود ہے لیکن ہائے افسوس ہمیں کوئی بتانے والا نہ ملا میرے ہندو بھائیوں تمہاری کتاب ہے پریس تمہاری چھاپا کھانا تو تمہارا کوئی ماننے والا تو ہو کوئی پڑھنے والا تو ہو اور آؤ ذرا سنو کتنی بڑی بات کہہ دی گئی اور اس سے زیادہ بڑی بات میں تمہیں کیا بتاؤں اتنی بڑی بات کہہ دی گئی یہ تو ہندو دھرم کی بات ہے عیسائیت میں کیا کہا گیا I will pro the he heal queue the love compounder after I will not with you because the prince of this world name will be Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم عیسا نے کہا آئی ول پری دا فادر میں اپنے باپ سے دعا کروں گا ہی شال گیو دا نار کمفرٹ وہ دوسرا رسول دے میں یہ دعا کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا رہبر دے بیکوز کہا اس لیے کہ I will not much with you اب میں تم سے زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہوں گا میں نہیں چاہتا کہ اب میں تم سے زیادہ باتیں کروں because the prince of this world come اس لیے کہ اس دنیا کا سردار آنے والا ہے اس دنیا کا سردار آنے والا ہے اس کا نام محمد ہوگا اور ایک جگہ کیا ہوگا ہز نیم ول بی محمد اس کا نام محمد ہوگا اور ایک جگہ his name will be Ahmad اس کا نام احمد ہوگا اور یہی چیز قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے کہا حضرت عیسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا انی مبشرم بے رسول من بعد ممبادسمو احمد او میری قوم کے لوگوں میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں لیکن میں دعا کر رہا ہوں اور اپنی قوم کو بشارت دے رہا ہوں وہ مبشرم بے یاتی میں بشارت دیتا ہوں اپنے قوم کے لوگوں کو اپنے قوم کو ایک ایسے رسول کی بے رسول جو میرے بعد آئے گئی آتی ممبادسمو احمد میں بشارت دیتا ہوں تم ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا اس کا نام احمد ہوگا اس کا نام احمد اس مہو احمد اس کا نام احمد ہوگا قرآن نے بھی یہی باتیں کہہ دی اور آگے تب سب تر ارے اڑ وہ سوریہ کی طرح انتم مہارشی چمکے گا یعنی سوریہ کی طرح چمکے گا قرآن نے بھی نبی کو سوریہ کہا قرآن نے بھی نبی کو سورج کہا یار سلح کا شاہد و مبشر و بھی نہیں اے نبی ہم نے آپ کو دائی بنا کر بھیجا مبشر بنا کر بھیجا نذیر بنا کر بھیجا ڈرانے والا بنا کر بھیجا اے نبی ہم نے آپ کو اللہ کے راستے کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والا بنا کر بھیجا وہ وسرا جم منیرا اور چمکتا ہوا سورج روشن چراغ بنا کر بھیجا قرآن نے بھی سورج کہہ دیا کیا بات ہے تمہاری کتابوں میں میرے قرآن نے بھی وہی بات کہہ دی سنو مسلمانوں اور میرے ہندو بھائیوں اور مسلمانوں تمہاری ذمہ داری ہے آج جو یہاں موجود نہ ہو میری کیسٹیں ان کے گھروں تک پہنچا دو غیر مسلموں کے یہاں پہنچاؤ کیونکہ آج تم سے بھی زیادہ ان کو پہنچانے کی ضرورت ہے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے ورنہ یہ ساٹھ کروڑ عوام ہمارا گریبان پکڑے گی کہے گی اے اللہ یہ ہمارے ملک میں رہتے تھے ہمارے یہاں کھاتے تھے پیتے تھے لیکن انہوں نے ہماری کتابوں میں جو باتیں تھی وہ ہم تک نہ پہنچائی اپنے اسلام کی دعوت کو ہم تک نہ پہنچایا یہ قوم آپ کا غریبان پکڑے گی اس لیے پہنچاؤ لیکن بڑے پیار سے بڑی سنجیدگی سے بڑے اچھے انداز سے میرے ہندو بھائیوں بڑے پریم سے میں تمہیں بلاتا ہوں کتاب تمہاری ہے ذرا دیکھو تو صحیح کیا دیا ہے دادشو شکل پکسے مدارد دیو مہاراج بم دس ماگت مرموچ سمجھی دشا پرم وسم ماگتا وسرن نہ سنا چھوڑیا ہے نا پرتی مگتی نرپلنگ چو دس یونی کوٹی شونی ہرشی یا اللہ ملی صاحب ہو کہ پنڈت جی سمجھ میں نہیں آتا ہاں کچھ لوگ ایسے بھی چڑھاتے ہیں دوسرے خیال کے جو ہیں بہرحال دوست اور بزرگوں لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہم نے کم سے کم اپنے نبی کے نام کو غیروں میں ڈھونڈا تو ہے تلاش تو کیا ہے اس لیے کہ ہمارے لیے اگر میری بات کو کوئی ہندو بھائی قرآن سمجھ کر نہیں مانتا ہے تو کم سے کم اپنی کتاب سمجھ کر آئے گا تو صحیح ہمارے قریب تو ہوگا ہم نے لوگوں کو بھگانا نہیں سکھلایا ہم نے لوگوں کو قریب کرنا سکھلایا ہے آپ میری کتاب سے نہیں اپنی کتابوں سے ہو لیکن بات کریں گے تو عرش والے کے کلام ہی کی کریں گے بات کریں گے تو آمینا کے لال ہی کی کریں گے ذرا آؤ میرے تیری تیری پریس اور حوالہ بھی تیرا پڑھنے والا ایک خیر ذرا سن لو جاؤ اور آج میرے ہندو بھائیوں ایک اور چیلنج اگر غلط نکل جائے تو گردن میں کٹانے کے لیے تیار میں جب اتنی بڑی مصیبت مول لینے کے لیے تیار ہوں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر تمہاری کتابیں صحیح یہ بات صحیح تو پھر اسلام کی طرف آ جاؤ پھر اسلام کی طرف آ جاؤ اسلام کا دروازہ کھلا ہے غلط ہو ہم اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار اتنا بڑا رشک لے رہے ہیں تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر صحیح ہو تو اسلام کی طرف آ جاؤ کیا یہ ہمیں کہنے کا حق نہیں ہے آؤ اسلام یہ شانتی مار گیا اور دیکھو تمہاری کتابوں میں کیا لکھا داد میں شکل پک سے ماتھی مادھیم وہ کل کی اوتار مادو ماس کے شکل پکش میں بارہویں تاریخ کو پیدا ہوگا وہ کل کی اوتار مادھو ماس کے شکل پک میں بارہویں تاریخ کو پیدا پیدا ہوگا محمد الرسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی پیدائش تاریخ پیدائش نو ربی ہے اور بارہ بھی بتائی گئی ہے دونوں میں ایک مت بھید و ورود ہے لیکن مشہور اگرچہ صحیح نو ہی ہے لیکن پرسدھ جنم تھی مشہور تاریخ پیدائش ہندوستان اور پاکستان میں جو رائج ہے جس کو ہمارے دیوندی اور بریلوی دونوں بھائی بھی مانتے ہیں وہ بارہ ربی ہے وہ بارہ ربی آپ اپنی کتابوں میں دیکھو بارہ بارہ کا ثبوت ملتا ہے کہ بارہ کو پیدا ہوگا ہمارے مسلمان بارہ ربیع الاول کو محمد صاحب کا جنم دن بھی مناتے ہیں اگر جنم دن جس طرح مناتے ہیں منانے کا نبی نے نہیں دیا ہے آقا نے نہیں دیا ہے امام کائنات نے نہیں دیا ہے لیکن یہ مناتے ہیں کیا کیا جائے میرے دوست ہمارا کام تھوڑا سمجھانا صرف سمجھائے سمجھاؤں گا یہ